ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لطاني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرطاروا وجادوا بأموالهم بأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے عقیدے کو عامت الناس کوئی اہمیت نہیں دیتے جبکہ شریعت نے سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو دی ہے اور عقیدے کی صحت اور سلامتی انتہائی ضروری ہے کسی پر انسان کے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے عقیدے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی سوچ کیا ہے شریعت کے بارے میں اس کی فکر کیا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن و حدیث کے بارے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں سلامتی عقیدہ کی نعمت حاصل ہے ورنہ اکثریت کی سوچ اور ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہوتا ہے اللہ تعالی کے بارے میں سوچ صحیح نہیں ہوتی جو تمام عقائد کی بنیاد ہے ابھی اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ گزرا ہے اس مہینے میں آپ نے یہ حدیثیں بطور خاص سنی ہوگی کہ رمضان کی تمام عبادات کی قبولیت کا انحصار اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لانے میں منفام اور ربانہ ایمان جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کر لے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو شب قدر کا سیاح شب قدر کی عبادت ایمان کے ساتھ کر لے احتساب کے ساتھ کر لے اس کے ساتھ جائے تو ان احادیث سے کیا حاصل ہو رہا ہے کہ روزہ راتوں کا تیان تراوی اور شب قدر کی عبادت یہ کچھ بھی نہیں جب تک ایمان نہ ہو ان تمام عبادات کی قبولیت ایمان پر موقف اگر ایمان سلامت نہیں ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے ان میں سے کسی عمل کا کوئی فائدہ عمل چاہے کتنا بڑا ہو اور کتنی ہی مقدار میں ہو لیکن بنیادی اور اثاسی شرط عقیدے کی اسلام کی اسی لیے اللہ تبارک بتایا ہے بعض مقامات سے صرف عقیدے ہی کو ایک مومن کی حقیقی پہچان دی لم يرضوا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے اس میں کوئی شک نہ تم ملم یا سابو اس ایمان میں کوئی شک نہ یہاں صرف عقیدے کو ایک مومن کی پہچان کرا دیا جس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام میں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے ایک شخص عمل کرتا رہے اور نیک آواز سے اس کو محبت بھی ہو لیکن اس کا عقیدہ سلامت نہیں تو اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہو اور اگر اس کی فکر صحیح سالم ہے اس کی سوچ شریعت کے مطابق جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہی اس کے قلب و دماغ میں ہے تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی نیکیاں اچھی عبادات کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ دوبارہ گزارا کہ ہاں اس کا مقام بڑا عظیم ہے اور دین اسلام نے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے اس کی نیکیاں رائے گاہ نہیں جاتی اس کی عبادات ضائع نہیں ہوتی چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو ایسے کئی صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کی تعلیم لی اس پر قائم رہنے کا عزم کیا اور اس کے فوری بعد ان کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم اسے دفن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ آنے کا ترین اجرا کثیر اس شخص کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن بہت زیادہ اجر لے کے جنت میں پہنچ چکا حالانکہ عمل نہیں کیا اگرچہ عمارنے سارے یہ بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے لیکن اس بنیاد سے پہلے عقیدہ سب سے بڑی بنیاد ہے لہذا یہ مرحلہ ایسا ہے کہ اس پر انسان کو مکمل بصیرت ہونی چاہیے اور جتنے بھی ایمانیات ہیں ان تمام کے بارے میں اس کی سوچ اس کی فکر اور اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے چھ چیزیں ایمانیات ہیں حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل علیہ السلام و سلام انسانی شکل میں محمد رسول اللہ حسن آتے ہیں صحابہ کہتے ہیں سات نہ تو ہی نہ رخ اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے وفادہ کا یہ نہ رخ بسائی اور اپنے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیجیے اور سوالات کرنے لگے بہت سے سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اخبر انل ایمان مجھے ایمان کی خبر دی تھی ایمان کیا ہے یہ بڑا اہم اور قیمتی سوال ہے اور اس سوال کا فہم اور اس کے جواب کا ادراک یہ ہم سب کو ہونا چاہیے کیونکہ اسی میں ایمان کی سلامتی کی ایمان ایمان کی خبر دیجیے ایمان کیا ہے ایمان کی سلامتی کس چیز پر اعمال کی قبولیت ایمان پر ہے روزے کی قبولیت ایمان پر ہے شب قدر کا قیام ایمان پر موقوف ہے

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اللہ کی کتابوں کو اللہ کے رسولوں کو فرشتوں کو روز آخرت اور تقدیر کو خواب تمہارے حق میں اچھی ہو یا بری ہو یہ ایمان ہے تو ایمان کی اس تعریف میں رسول اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں کا ذکر کیا اب ان چھ چیزوں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ ہے سب سے اہم مسئلہ اللہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا سوچ اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا سوچ فرشتوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی معرفت ضروری ہے کوئی شخص اس بنا پر معذور قرار نہیں دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا میں تو ان پڑھ ہوں ظاہر ہوں نہیں یہ تو ایمانیات ان تمام کا علم ان کی معرفت اور صحت عقیدہ صحت فکر یہ ضروری ہے بنیاد ایمان باللہ کی اور ایمان باللہ کے بعد پہلو ایسے ہیں کہ اگر ان پر غور کر لیا جائے تو پورا ایمان اس ایک بنیاد میں موجود اور قائم چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مارک یہ پورے دین کی بنیاد اور یہ معرفت جتنی زیادہ ہوگی اور جتنی صحیح ہوگی اتنا ہی انسان دین میں تقوا میں اور پرہیزگاری میں آگے ہونا سم سڑھایا کرتے تھے کہ انی آل باللہ ملنا للہ واخشاکم کو کہ تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف اتنا ہی بڑا انسان اور پرہیزگار ہوگا اور یہ خوف حقیقت میں سراط مستقیم کی ضمانت جب اللہ تعالیٰ یہ خوف پیدا ہے اس خوف کا معنی یہ ہے کہ باقی تمام خوف دل سے نکل گئے انسان کا حق پر نہ آنا یا سراد مستقیم کو قبول نہ کرنا بعض اوقات اس کی بنیاد طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں برادری کا خوف معاشرے کی و ملازمت کا خوف کہ میں نے پوری زندگی اس کام کو چھوڑے رکھا اب حق میرے سامنے آ گیا ہے اس پر عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں یہ بھی خوف ہے لیکن جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان ان تمام خوفوں سے بے نیا اور یہ ضمانت ہے سراج مستقیم اللہ باپ نے فرمایا ان سب کا سنواؤ ججنبی فرمان فرقان ایمان والو اگر تم صرف اللہ سے ڈرو باقی ہر قسم کا خوف اپنے دلوں سے نکال دو تو اللہ خود تمہیں فرقان دے دے فرقان کی دولت جو عظیم شان دیں جس سے انسان قتل یہ صلاحیت حاصل کر لے گا کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے فرق کر سکے یہ فوقان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے فرمایا کہ اللہ تمہیں فرقان دے دے اور یہ بہت بڑی دولت دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ورنہ بے شمار دیندار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے حق موجود ہے لیکن بادل کی ملما شادی کے ساتھ حق اور بادل نے کمی دی کوئی فرق کرنے کی قوت ہی نہیں نہ عمل کے بعد میں ہمارا ایک معاشرہ ہے اس معاشرے میں دو شخص ایک عبادت گزار ہے تحجد گزار ہے دوسرا دنیا دار ہے عیاش لیکن کاروبار دونوں کے سودی ہے ہم عبادت گزار سود خور کا احترام کرتے ہیں اور دنیا دار سود خور سے نفرت کرتے ہیں اللہ نے بصیرت چھین لی اور یہ چیز یہ سوچ یہ شریعت کے منافی دین کی نگاہوں میں دونوں برابر ایک گزار ہو نیک ہو روزے دار ہو کروڑ ہار روپیہ اللہ کے نام میں خرچ کرنے والا ہو لیکن اگر وہ سود کا ایک لکما بھی کھاتا ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ سود ہو جو نہ عبادت کرتا ہے نہ روزے رکھتا ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ گزار ہے عیاش زمانے کا بدل دونوں بالکل برابر برابر ہیں ایک کے وہ عبادت نہیں کرتا اور یہ عبادت کرتا ہے لیکن اس کی عبادت اس کے لیے خطرہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو رسول اللہ ان کا فرمان ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ داخل ہو جائے ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی چالیس دن کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گی بتائیے اس پر جو پرہیزگاری کا لیبل لگا ہوا ہے اور ہم اس کی ظاہری شکل و سورت کو دیکھ کر اس کا احترام کر رہے ہیں کس کو لیا یہ فرمان دونوں کے لیے ہے کہ سود کے ستر دروازے ہیں اور سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے سب سے ہلکا بات کہ کوئی شخص اعلانیہ اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر یہ تو نہیں کہ بدماش سود کھائے تو وہ نکاح کر رہا ہے اور پرہیزدار کھائے تو کچھ نہیں کر رہا نہیں دونوں کی سطح بالکل برابر یہ چند ظاہری ہال ہے جن کی بنیادوں پر ہم نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتے اللہ نے فرمایا ان سب کا مواقع اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ جب اللہ تم فرقان ہے تو اللہ تم کو فرقان دے دے ہم مذہب کے رنگ میں بعض رات کو بات سمجھتے ہیں ایک عمل معاشرے میں ترویج پا چکا ہے اسے ہم نیکی سمجھتے ہیں بات سے ہماری دینی نصیرت چھین لیتے ہیں اس لیے کہ فرقان نہیں اور فرقان اس لیے نہیں کہ اللہ کا خوف نہیں اللہ کا خوف اس لیے نہیں کہ اللہ کی پہچان نہیں اس دور میں بھی ایسے شوق دراز موجود ہیں جو آپ پر یہ کہہ کے ڈاکے ڈالتے ہیں کہ ہم ہر قسم کا غیر جانتے ہیں اپنے اپنے بارے میں ہیں ہر قسم کا غیر ہم جانتے ہیں کسی وقت پا کے آزما لو لوگ امتحان لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں بتائیے حضرت صاحب رات ہم نے کیا کھایا حضرت صاحب بتائیں گے تم نے فلاں چیز کھائی ہاں واقعی کھائی رات میں کس کس سے ملا فلاں سے ملے فلاں سے ملے فلاں سے ملے ہاں باقی ملا یہ اعتقاد بڑھتا جا رہا رات کو جھگڑا ہوا ہاں فلاں سے جھگڑے تھے باقی جھگڑا سب غیر کی خبریں حضرت صاحب آپ تو گھر میں موجود نہیں جی ہاں اسی لیے ان کا دعویٰ ہے کہ میں غیر ہوں ایسے شوق دادا اس دنیا میں موجود لوگ ہار اور کروڑ ہار کا ان کا حلقہ ہے وہ ان کے عدد ہیں ان کو عالم نیب سمجھتے ہیں ان کو بلی اللہ سمجھتے ہیں بہت بڑا پیر مانتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بصیرت چھین کر قرقان کی دولت سے محروم کر کے اس کی مت ماری ہوئی ہم اور کسی چیز کو نہیں جانتے صرف قرآن و حدیث کو جانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تمہارے بتانا کہ ہر فرمان اور اس کے ہر حکم کو مانے جب اللہ نے فرما دیا کہ کل منفی الا جو کہ اور پیغمبر کہہ دیجیے ہاں کوئی آسمانوں کی مخلوق ہو یا کوئی زمینوں کی مخلوق ہو علم غیب کسی کو حاصل نہیں اللہ سوائے اللہ کا تو اس فرمان نے ان تمام شوق کا باتوں کو تلوار دے دی اللہ کے سوا علم غیب کسی کو حاصل نہیں تو اپنے بارے میں دعویٰ کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے اور کسی کے بارے میں دعویٰ کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ تو موجود ہیں جو غیرت کی خبریں باقاعدہ دیتے تمہاری ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں اور جہاں تک تعلق ہے غیرت غیر کی خبریں بتانے کا تو وہ صرف اس لیے ہے اس بنیاد پر ہے کہ ان کے رابطے شیطانی قوتوں کے ساتھ شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع حاصل نہیں چھوڑ اگر ایک انسان کا یہ اعتقاد بن جائے کہ ہمارے حضرت جی عالم الغیب ہے تو وہ اسی اعتقاد کو لے کر چلے گا اور اسی بنیاد کو اس کو گمراہ کر دے گا رسول اللہ ان کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارتا اس کے ساتھ رہتا ہے وہ انسان کھویا ہوا ہے شیطان اس کے ساتھ انسان بازار میں ہے ساتھ دکان میں ہو مسجد میں ہو شیطان بالکل ساتھ ساتھ ہے اسے اس انسان کے ایک ایک لمحے کی خبر ہے اور جب کوئی ایسا انسان کسی حضرت کی درگاہ میں جاتا ہے کہ یہ معلوم کر کہ یہ غیر کی خبریں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو اس انسان سے پہلے اس کا شیطان وہاں پہنچا اس حضرت جی کے پاس وہ عمل ہے وہ شوق کا بادی ہے کہ اس قسم کی شیطانی قوتوں کے بعد اس کے مکمل راستے اب اس انسان نے جو کچھ کیا جو کچھ کھایا جس سے ملا جس سے جھگڑا وہ ساری رپورٹ پہنچ جاتی اور وہ اس کے سامنے بیان کر دیتے وہ سمجھتا ہے عالم حالانکہ شیطانی قوت کے سمجھدار آرم اگر صحیح ایمان بلنا ہو ایمان بل رسول ہو ایمان بل کتاب ہو تو انسان کا عقیدہ ایک پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو جائے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے بلی مانو میں زہر کی نماز کراچی میں پڑھتا ہوں اور اثر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہوں ہم کہیں کہ تم کلزام ہو جھوٹے ہو اس قسم کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کو نہیں دی اگر واقعی تم میں ہے اور تم ہمیں کر کے دکھا بھی دو تو پھر بھی ہمارا احتجاج اس پہلو بڑھے گا کہ تم اور جھوٹے یہ ایمان باللہ اللہ نے بنایا کہ نیک لوگ کون ہیں اور یا اللہ کون ہیں فرمایا کہ لا لا اولیاء اللہ خوف علیہ يحزنون ہو امنوا وكانوا يتقون جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے وہ ایماندار اس قسم کے کردم اس قسم کی چھوڑنا بھاگیاں ہوا میں اڑنا سمندروں کی سطح پر چلنا یہ رائے کی نشانیاں ہیں اور اس بنا پر اگر ہمارے عقیدے کمزور ہو رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو محافظہ کریں کیونکہ عتیدے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں نہ کوئی ہمارا عمل ہے نہ کوئی ہمارا ایمان ہے ورنہ زمانے کے سب سے بڑے شوق دادا کو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے عالم کہا کہ جب وہ چلے گا اس کے ساتھ جنت ہوگی اس کے ساتھ جہنم ہوگی اس کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہوگی اس فوج کی جہاں نگاہیں پڑے گی وہاں اس کا قدم پڑے گی کسی زندہ کو چلتے ہوئے دیکھے گا اسے کہے گا مر جا وہ مر جائے گا کسی قبرستان سے گزرے گا کسی قبرستان کے مردے کو کہے گا کہ زندہ ہو جا وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا تم تو کہو گے کہ وہ پیرانے پیر ہے یہ ولی اللہ ہے یہ ولی آدم ہے لیکن محمد رسول اللہ نے بتایا کہ وہ تو جان آدم اور جن کا ایمان سچا ہوتا ہے اگلانے میں نہیں آتے جس مہدی کا ذکر ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے موجود ہے کہ جب وہ اس کے بارے میں سنے گا تو اس دجال کا کلا کلا کرنے کے لیے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا اور دجال کے سامنے پہنچ جائے گا دجال کے ہماری دجال کو خبر دیں گے کہ حضرت اس پورے معاشرے میں صرف یہ شخص آپ کو ایمان نہیں لگے جال کہے گا اگر میں تم کو اسی وقت مار دوں پھر بھی میری قدرت پر ایمان نہیں لاؤ گے کہے گا نہیں لاؤ لیکن لوگ کہیں گے کہ آپ مار بھی سکتے ہیں کہے گا ہاں میں مار بھی سکتا وہ صرف کہے گا مر جا وہی مر جائے گا پھر وہ کہے گا زندہ ہو جا وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کا اعتقاد بڑھ جائے گا کہ حضرت صاحب مار بھی سکتے ہیں زندہ بھی کر سکتے ہیں لیکن زندہ کرنے کے بعد ان سے پوچھے گا کہ اب تم نے مانا یا نہیں مانا وہ جواب دیں گے یہ عقیدہ کہ میرا اعتقاد پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے کہ تم کذاب اور کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تمہاری خبر دے دی یہ زمانے کا سب سے بڑا شوق ہے اس قسم کی شوق بادیاں اگر ولاس ہیں پھر دجال کو ولی عالم اور پیرانے پیر ماننا پڑے گا ویسے بے شمار کر سب دکھائے گا لیکن نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے ولایت کیا ہے ایک انسان کی عظمت کیا ہے اللہ دین عالم وقان یتقون جو اللہ پر سچا ایمان رکھے اور پرہیزگار ہو ہر لحظہ ہر قدم اللہ سے ڈرتے رہے میں ہو جلوت میں ہو کاروباری مرکز میں ہو مسجد میں ہو گھر میں ہو گھر سے باہر ہو اللہ کا خوف ان کے دلوں پر غالب رہے وہ ہے اللہ کے دوست اور یا اللہ تو یہ فرقان کہ تمہارا بتا د تمہیں ایک ایسی دولت دے ایسی محنت دے کہ تم حق اور بادل میں تمیز کر سکو فرق کر سکو یہ حاصل ہوگی اللہ کے خوف سے یا الذین آمنوا ان سب تک اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے جب اللہ تم ہے تو اللہ تم کو فرقان دے گی کیا ہے باطل کیا ہے صداقت کیا ہے جھوٹ کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے سنت کیا ہے بنا کیا ہے ان تمام چیزوں میں فرق اللہ تمہیں سمجھا دے گا اس سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن حدیث کا علم تمہیں سکھا دے گا ہر صدر فرما دے گا کہ قرآن قرآن سنت کا سچا تاکیدہ اور کھڑا علم اللہ تم کو عطا کر دے لیکن اس خوف کی بنیاد اللہ کے ڈر کی بنیاد میں نے عرض کیا کہ اللہ کی پہچان ہے اللہ کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت بتائی ذرا اس معرفت کو حاصل کیجیے یہ ایمان باللہ جو ہمارے عقائد کی بنیاد ہے اور تمام احمد کی بنیاد ہے جتنا زیادہ قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور یہ اللہ کی معرفت صحیح اور سچی معرفت اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی ماننا جیسے محمد رسول اللہ عدم نے مانا صحابہ اکرام نے مانا یہ بڑی عظیم الشان دولت ہے اور ہماری ہدایت کی کنجی اس کے بغیر ہم گمراہ ہیں اگر اللہ کی پہچان نہیں تو ہم گمراہ ہیں پھر کوئی چیز درست نہیں نہ ایمان بالرسول نہ ایمان بالقدر نہ ایمان بل کتاب و سنت نہ نمازیں نہ روبے اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہے ان صفات کے معنی ان کا مفہوم یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے گویا اثر بنیادی طور پہ جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے یہ نام میں نام بیان کیے ہیں وہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے اور یہ بڑے نقطے کی بات ہے وہ نام یاد ہو ان ناموں کو روز پڑے خوب پڑھے اور ان ناموں کے معنی حاصل کریں اللہ کی خلاف سے اس کا یہ معنی جب وہ مانا ہمارے سامنے ہوگا تو اس کے تمام تقابیر اللہ ہمیں سکھا دے گا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا لا الہ الا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے تو مانا یہ ہوگا کہ ہر قسم کی عبادت وہ چھوٹی ہو بڑی ہو سجدہ ہو قربانی ہو محبت ہو خوف ہو نظر و نیاز ہو کوئی بھی عبادت ہو ان تمام عبادات کا مستحق اللہ ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اور کوئی الہ نہیں صرف ایک اللہ الہ ایمان کی بنیاد بن جائے گی جو اللہ باپ نے فرمایا ان اللہ ہوں خوب کہ جو جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس کو ڈٹ گئے استقامت کا مظاہرہ کیا اس پر استقلال کا عظیمت کا سچا مظاہرہ کیا یہ استقلال ہے اور یہ استقامت ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ میں الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں تو اس پر ڈٹ جانا ڈٹ جانے کا معنی یہ ہے تمام قسم کی عبادت ہر جو بھی قرآن حدیث میں بیان ہے ان کا مالک ان کا حقدار صرف ایک اللہ اور کوئی نہیں اللہ حاضر بیاض تمام صفات ان تمام صفات کو پڑھیے ان کو سمجھیے ایک ایک صفت پر ٹھہریے تو اس صفت کے عملی مطابق کیا ہوتے ہیں جتنا زیادہ اس بات کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ توحید اور اللہ مطالعہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہوگی اور یہ ہماری ہر نیکی کی بنیاد اور کنجی ہے تمام ایمانیات تمام عبادات تمام معاملات کسی چیز پر قائم اور منحصر ہے اور اس کی معرفت اس کی صحیح پہچان اور صحیح علم آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی انتفاق کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے ان کو پڑھیں گے ان کو یاد کریں گے اگر آج ہم شمار کریں تو ہم نے بہت کم ایسے ساتھی ہوں گے جن کو اللہ کی ان ننانوے کے کا علم ہو جن کو یہ ننانوے اسمائے حسنہ یاد ہوں گے بہت کم ہوں بتائیے ہم نے اللہ کی معرفت تو حاصل نہ کی باقی کیا بچا ہمارے پاس اس لیے ہماری ہم کوشش اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں اسمائے حسنا یاد کرنے میں ہونی چاہیے یاد کریں ان کے معنی سمجھیں ان پر غور کریں اور ہر روز پڑھیں بار بار پڑھیں تاکہ ایمان مستحکم ہو عقیدہ ہو کا ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت رسول اللہ آسرم کو بدالیں کئی اللہ کا وہ عشق بھی ہے جو اس میں آزم ہے اس کو انسان پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ دے دے عطا فرما دے اسما حسنا پڑھ لو اپنے گناہوں کو بخشوا دو حسنا پڑھ لو اپنا کاروبار مانگ لو دنیا معاملات کا سلجھاؤ مانگ لو آخرت مانگ لو دین مانگ لو ہدایت مانگ لو جو بھی مانگو گے رسول اللہ سیک اللہ عطا کر توحید بھی ہے دین بھی ہے دنیا بھی ہے عقیدہ بھی ہے عمل بھی ہے ان تمام چیزوں کی بنیاد یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ایمان بھی اس لیے فرمایا کہ ان مل وہ محمد اللہ جو سچے ایماندار تو وہ ہے جو اللہ کو صحیح معنی میں مان لے تو آئیے صحیح معنی میں ماننے کا ہم آغاز کریں اللہ کے ان ننانوے ناموں کو یاد کریں وہ بڑی بات نہیں بہت سہل اور بڑا آسان مسئلہ تھا لیکن اس آسان مسئلے میں انشاءاللہ توحید اور توحید کے سارے دروازے ہم پر ملک روشن اور واضح ہو اللہ ہمیں توحید کی دولت عطا میں اپنی معرفت سچی معرفت اور کھڑی معرفت عطا فرما اور وہ ایمان باللہ ہم کو عطا فرما دے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا صحابہ کرام کا ایمان تھا جس طرح اللہ کے رسول نے مانا رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مانا ویسا ایمان ہمیں عطا